گئی جو پیچھے رہے تھے کہ جب تم لوٹ کر واپس جاؤ گے وہ عذر بہانے کریں گے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے یا تذرون اذا رجعتم عذر پیش کریں گے الیکم اے مسلمانوں تمہارے سامنے اذا رجعتم جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف بولو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا ما تنظر پیش کرو لن نؤمن لکم ہرگز ہم نہیں بات مانیں گے تمہاری لن نؤمن لکم یہ آمن یؤمن جب اس کے بعد بی آئے تو وہ چیز جس پر ایمان لانا ہو لیکن جب لی آئے تو اس کے دو مانا ایک مانا کسی کی وجہ سے ایمان لانا اور دوسرے کسی کی بات کا اعتبار کرنا یہاں یہ تیسرا معنی ہے لن نؤمن لکم ہرگز ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے قد اللہ من اخبارکم اس لیے کہ قد نبعن اللہ یقیناً اللہ بتا چکا ہے ہم کو من اخبارکم تمہاری خبروں میں سے اللہ ہم کو بتا چکا ہے کہ تمہیں کوئی عذر نہیں تھا تم نے صرف بہانے بنائے تم نے صرف عذر گھڑے وسیر اللہ حمل و رسول اور ہم قریب دیکھے گا اللہ اور اس کے عمل تمہارے عمل کو رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے سنت والم الغب وشہدہ پھر تم کو واپس کیا جائے گا اس ذات کے سامنے عالم الغیب جو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے وشا اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے تو بِمَا حکم بے معم تم تو وہ بتا دے گا تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے تم عذر بہانے کس لیے کرتے ہو یہ کوئی آخری غزوہ نہیں یہ آخری دین کے لیے قربانی کا موقع نہیں آئندہ بھی مواقع آئیں گے پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو اور یہ تو دنیا کی بات ہے اصل بات آخرت کی ہے جب تم عالم الغیب و شہادہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ خود تمہیں بتائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا قلبتم ابم لتعرضو عنہم عذر کس لیے پیش کریں گے اس لیے کہ مسلمان ان کو سزا نہ دیں واپس جا کر کے مسلمان ان کے جرموں کی ان سے بعض پرس نہ کریں سیحلفون باللہ وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی لکم تمہارے لیے اذن قلبتم الیہم جب تم پلٹ کر ان کی طرف واپس جاؤ گے لِتُعْرِضُ عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے اعراض کرو ان سے بات پرس نہ کرو ان سے وجہ معلوم نہ کرو کہ تم کیوں پیچھے رہے اسلام کا نام دے لیتے تھے اور ایسے موقع پر دھوکہ دیا تو عَنْهُمْ اے ایمان والو تم ان سے اعراض کر لو کئی موقع پر آتا ہے اعراض کرنا اعراض کرنا تو ہم سمجھتے ہیں شاید اعراض کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ ان کو دعوت نہ دینا نہ یہ معنی نہیں ہے اعراض کرنے کا مطلب سزا دینے کو چھوڑ دینا واخذہ کرنے کو چھوڑ دینا ملامت کرنا چھوڑ دینا فَعَرِضُ عَنْهُمْ تو ان سے اعراض کر لو ان سے کوئی مواخذہ نہ کرو انہم نہ رچ اس لیے کہ یہ گندے لوگ ہیں اور گندے نہیں فرمایا بلکہ گند کا ڈھیر ہیں وہ ماں ہم جہنم اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے جزا ہم بیما کانو یکسیبون ان کاموں کی سزا دینے کے لیے بما کانو یکسیبون جو یہ کیا کرتے تھے یخ لفر فعن تردو فعنقلفا سقیم ان کی بے وقوفی دیکھو ان کی حماقت اور جہالت دیکھو مسلمانوں کو خوش کرتے ہیں اللہ کو خوش نہیں کرتے اگر مسلمان خوش بھی ہو گئے اللہ خوش نہ ہوا ان کو کیا فائدہ ہوگا یحلفون لکم لم میں کھاتے ہیں تمہارے لیے لترضو عنہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ ان سے خوش ہو جاؤ فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ بس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے ان سے خوش ہو جاؤ گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے پسند نہیں کرتا عن القوم الفاسقین فرما فرم و برداری سے نکل جانے والے لوگوں کو نافرمان لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے کہ جن لوگوں نے حضور بہانے کیے تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے شہری بھی تھے اور دیہاتی بھی تھے جو بہانے کر کر کے پیچھے رہے تھے ان میں شہر کے منافق بھی اور دیہات کے منافق بھی اب دیہاتی منافقوں کا کیا حال ہے ان کا بھی سناؤ اللہ راب اشد کفرم و نفا دیہات کے لوگ تو اشد کفرا زیادہ سخت ہیں کس کے مقابلے میں شہریوں کے مقابلے میں کفرن و نفا کفر کرنے میں اور منافقت کرنے میں وہ اجدر اللہ عالم و حدودماض اللہ علیہ رسول اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ نہ جانے اس دین کی حدوں کو اس کلام کی حدوں کو ما انزل اللہ علی رسول جو اللہ نے نازل فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں دیہات میں رہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو بہت کم ہی ان کا مدینہ میں آنا ہوتا ہے نہ تو ان کے پاس علم ہے نہ ان کو معلومات ہیں اور نہ انہیں عمل نصیب ہو رہا ہے اس کی حدوں کو نہ جانے جو نازل کیا اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور سنیے گا دیہات کے لوگ ہیں سخت مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں اجڑ مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جدھر جاتے ہیں ادھر سخت ہی ہوتے ہیں جو ایمان کی طرف آئیں گے وہ ایمان میں سخت ہوں گے لیکن جو منافقت میں ہوں گے وہ شہر کے منافقوں کے مقابلے میں زیادہ سخت وہ اللہ عراب اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما من یتخذ جو بناتے ہیں شمار کرتے ہیں سمجھتے ہیں ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرما اس کو چٹی سمجھتے ہیں اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں مغرما اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے ساتھ دوائر دائرہ تم کی جمع چکر کاٹنے والی چیز جس کو ہم کہتے ہیں گردش زمانہ اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی گردش آئے جس میں یہ پھنس جائیں علیہم دائرت السو سو انہی پر ہے دائرت السو برائی کی گردش بری گردش انہی پر ہے واللہ السمیع العلیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے لیکن سارے دیہاتی برابر نہیں اور قرآن پاک کا وہ انداز ہر جگہ کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہاکا جائے یہودیوں کا تذکرہ کیا فرمایا سارے برابر نہیں بہت سارے ایمان لانے والے ہیں عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا فرمایا سارے برابر نہیں ہیں آپ ساتھ میں کے شروع میں پڑھ چکے ان میں سے وہ طبقہ بھی ہے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے تو فوراً ایمان لاتا ہے تو یہ دیہات کے منافق دیہاتی لوگ سارے منافق نہیں ہیں وہ مینا اور دیہاتیوں میں سے من یؤمن باللہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ اور سمجھتے ہیں وہ بناتے ہیں یعنی ان کا عقیدہ ہے ما ينفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ اللہ کے نزدیک قربتوں کا ذریعہ اللہ کے تقرب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وصلوات الرسول اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک قربتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ اللہ سنو انہا قربت اللہ کیا واقعتاً صدقہ کرنا خیرات کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے ہاں ہاں اللہ سنو انہا قربت اللہم ضرور یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے صدقے کے ذریعے سے خیرات کے ذریعے سے انسان اپنے دل کی صفائی پیش کرتا ہے انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں اللہ سے محبت ہے اور قرآن کریم نے صدقے کا یہی نتیجہ بیان کیا ہے یوتی مالا ہو لیے تزکا وہ اپنے مال کو کس لیے دیتا ہے لیے تزک کا تاکہ پاکی حاصل کرے اسی بات کو فرمایا یہاں انہا قربت اللہ وہ صدقہ کرنا ضرور اللہ کے ہاں ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے سیدخلوہم اللہ فی رحمتی یہ صدقہ اور خیرات اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ اس کا نتیجہ نکلے گا سیدخلوہم اللہ داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو فی رحمت ہی اپنی مہربانی میں سید خلو اس کے دو معنی کئی عرض ہوئے ایک معنی یہ کہ اب اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان قریب داخل کرے گا بس مرنے کی انتظار ہے مرتے ہی اللہ کی رحمت میں جنت میں چلے جائیں گے اور دوسرے علامہ ضرور شریف کے حوالے سے آ چکا کہ سا کے معنی تاکید ضرور اللہ داخل کرے گا ان کو اپنی مہربانی میں یعنی اپنی جنت میں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یہ دیہات میں سے ایمان لانے والوں کا تذکرہ کہ ان کا اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ہے تو کیا سب سے بڑا مرتبہ انہیں کا ہے فرمایا نہیں اللہ کے ہاں درجے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی جنہوں نے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے ہاں جگہ دی اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اپنے یہاں مسلمانوں کو حصے دار بنا دیا ان کا مرتبہ اور مقام کوئی بعد میں آنے والا تھوڑا پا سکتا ہے اسی بات کو آگے بیان کیا جا رہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ اور خون کرنے والے آگے بڑھ جانے والے الْأَوَّلُونَ پہل کرنے والے من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں سے والانصار اور انصار میں سے والذی نتبعوہم اور وہ لوگ اتبعوہم جو ان کے پیچھے چلے ایک پہلے ایمان لایا دوسرا اس کے پیچھے چلا اور اس نے اس کے عمل کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا اس کی اتباع کی اتبعوہم جو یہ ان کے پیچھے چلے بھی احسان نیکی کے ساتھ یہ ہے وہ طبقہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ان سب سے کون ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور پہلے ہجرت کرنے والے سابقون الاولون کون ہے مختلف اقوال ہیں کہ فتح مکہ تک جتنے لوگ ایمان لائے وہ السابقون الاولون ہیں فتح مکہ تک جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے مدینہ میں لوگوں کو پناہ دی اور اللہ کے دین کی مدد کی یہ سب کے سب السابقون الاولون ہیں دوسرے حضرات نے کہا نہیں یہ اضافی بات ہے ہر پہلے والا سبقت کرنے والا ہے بعد والے کے مقابلے میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایمان لائے گھر کے لوگوں میں سے حضرت ام ایمن اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دن ایمان لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بکر صدیق سفر میں تھے جیسے تشریف لائے دعوت ملتے ہی فوراً ایمان لے آئے یہ السابقون ہیں سبقت کرنے والے اسی طرح جنہوں نے ہجرت کی سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ السابقون ہیں اور وہ لوگ جو مدینہ میں سے مکہ گئے اور سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی وہ پہل کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ مگر یہ وہ طبقہ ہے کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا تو جو اس طبقے کو اب کافر کہے اور اس طبقے سے ناراض رہے اللہ ان سے یقیناً ناراض ولا شک کا فی کفرین رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضو عنہ اور وہ اللہ سے بھی راضی ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ اللہ کی عطا پر راضی ہو گئے اللہ کی دین پر راضی ہو گئے دنیا میں جس حالت میں اللہ نے رکھا اس حالت پر راضی ہو گئے اور آخرت میں پروردگار نے جو ان کے لیے وعدے کر رکھے ان وعدوں پر وہ راضی ہوں گے اور جنت میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ سے راضی ایک دوسرے سے بھی کوئی خار نہیں ہم پڑھ چکے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کینے کو بھی نکال دیا جائے گا اخوانا جنت میں پہنچیں گے تو بھائی بھائی بن جائیں گے درجے الگ الگ ہوں گے لیکن کسی کو دوسرے کے درجہ پانے کی تڑپ بھی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے حسد بھی نہیں ہوگا جو جس مقام پر ہے اسی پر خوش جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر خوش رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے ورضو عنہ اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ اور تیار کر دیا اللہ نے ان کے لیے جنات ایسے باغوں کو تجری من تحتها تجری تحتها الانہار جن باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہیں گے ابدا ہمیشہ ہمیش ذالک العظیم یہ ہے بڑی کامیابی دنیا میں کسی کو کوئی مرتبہ ملا کسی کو کوئی مقام ملا وہ کامیابی نہیں یہ کامیابی ہے جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ایک مرتبہ آیت پر پھر غور کر لیجئے ولدین حتب احسان اور ان سے بھی اللہ خوش ہو گیا جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان نیکی کے ساتھ کتنے دنوں تک پیروی کی قرآن پاک نے نہیں بیان کیا اسی لیے اس کے ساتھ جب صحابہ کا نام لیا جاتا ہے صادقون الاولون کا نام لیا جاتا ہے ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دعائیں ان کے لیے بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی جو ان کے پیچھے چلے بے احسان یوم الدین قیامت کے دن تک قیامت تک جو صحابہ کے پیچھے چلیں گے اتبعوہم ان کی پیر بھی کریں گے نیکی کے ساتھ یعنی جو نیک کام انہوں نے کیے وہ یہ بھی کریں گے اور ان کے اجتہادات کے پیچھے چلیں گے جو فیصلے انہوں نے کیے ان کو مانیں گے ان کی راہ کو اپنائیں گے ان سے اللہ راضی ہے تو جو صحابہ سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ تلاش کریں گے وہ خود اپنا ٹھکانہ تلاش کر لیں گے یہ بیچ میں تھوڑا سا تذکر آیا ایمان والوں کا کہ دیہاتوں میں بھی مخلص لوگ ہیں اور شہروں میں بھی مخلص لوگ ہیں اور مخلص کیا مخلص ترین لوگ ہیں لیکن منافق بھی اپنی جگہ ہے ہر ایک کا مرتبہ اپنا اپنا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ منل مُنَافِقُونَ وَمِمَّنْ اور ان لوگوں میں سے حَوْلَكُمْ جو تمہارے ارد گرد ہیں من الْآرَابِ دیہاتیوں میں سے اور آ رہا و مین اہل مدینہ اور مدینہ والوں میں سے بھی منافقون منافق لوگ ہیں دیہاتوں میں بھی منافق ہیں اور مدینہ کے اندر بھی چھپے ہوئے کچھ منافق ہیں اور یہ دیہاتوں کے منافق اور مدینہ کے اندر کے منافق سب کی بات ہو رہی ہے یہ تو سن نو ہجری کی بات ہے اس وقت میں بھی کچھ لوگ ہیں چھپے ہوئے مگر یہ کون لوگ ہیں دوسرے لوگ مختلف موڑوں پر ایکسپوز ہوتے ہیں مختلف مقام پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں کوئی غزوہ تبوک سے پیچھے رہا تو ننگا ہو گیا کوئی غزوہ احد سے پیچھے بھاگا ننگا ہو گیا کسی نے خندق میں پیچھے سے یہودیوں کے ساتھ ساز باز کی ننگا ہو گیا لیکن یہ یہاں کن کی بات ہو رہی ہے مرد عالم نفاق جو منافقت پر سرکش ہو گئے ہیں مرادو سرکشی کر لی ہے انہوں نے منافقت پر حدوں کو کراس کر گئے ہیں بڑے سخت قسم کے بگڑے ہوئے منافق کیسے منافق ہیں اور منافقوں کا کسی نہ کسی موڑ پر پتہ چلتا ہے اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ آپ ان کو گفتگو کے انداز سے پہچانیں گے اور آپ نے ایک موقع پر ایک آدمی کو لچھے دار گفتگو کرتے ہوئے ہیں کیے ہوئے جملے بولتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ ہے ان کی گفتگو کا انداز باتیں بڑی چکنی چپڑی کرنا ایسے کہ جیسے بس آپ کی محبت میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں یہ ان کا انداز گفتگو ہے جس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ منافق ہیں لیکن یہاں کن منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے لا تعلمہم اے میرے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمال بصیرت کے باوجود لا تعلمہم ان کو نہیں جانتے یہ چھپے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان لوگوں کا لا تعلمهم یہ چھپے ہوئے ہیں نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں وہ ہیں تیرہ لوگ یا بارہ لوگ یا پندرہ لوگ جن کا کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی لسٹ حضرت حضیفہ ابن یمان کو دی گئی ہے مگر یہ ہے ایک طبقہ یہ جن کا بالکل ہی پتہ نہیں چلتا ہے بالکل چھپے ہوئے ہیں لا تعلمهم آپ ان کو نہیں جانتے نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں سنعذبهم مرتين ہم ان قریب ان کو دو بار سزا دیں گے دنیا میں بار بار سزا ملے گی کل دو مرتبہ بعد میں کہا کہ مراد ہے بار بار دو ہی مراد نہیں ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے سورہ نحل میں کہ کچھ لوگ دو خدا مانتے ہیں تو دو سے مراد دو نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہم ان کو دو بار سزا دیں گے کئی کئی بار سزا ہوگی ان کو کیسے جب جب پکڑے جائیں گے جب جب ان کی منافقت ظاہر ہوگی تب تب وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے ثم يردون الى عذاب عظیم پھر وہ واپس کر دیے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف اور یہ دو مرتبہ ہی سمرا دو مرتبہ ہم ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیں گے اور آپ کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوں گے آپ کے بعد پھر خلیفہ اول کے دور میں اور پھر خلیفہ ثانی کے دور میں اور بعد نے کہا دو مرتبہ ہم ان کو دنیا میں بھی سزا دیں گے ہم ان کو عالم برزخ میں قبر کی سزا بھی دیں گے اس کے بعد میں آخرت کی سزا ثم رقد الى عذاب عظیم پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی جانب لیکن اس آیت کا حوالہ میں نے پیچھے بھی ایک مقام پر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں باتیں مغیبات میں سے بتائیں انباء الغیب میں سے بتائیں جو کسی کو معلوم نہیں تھی کوئی نہیں جانتا تھا آپ بھی نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو بتائیں مگر آپ جانتے وہی ہیں جو اللہ بتاتا ہے اور اللہ نے ساری باتیں بتا دی ہوں اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے بالکل کوئی دلیل نہیں ہے آخر صورت انزلت فی القرآن وہ آخری صورت جو قرآن کریم میں نازل ہوئی وہ سورت توبہ ہے میں نے کہا تھا بخاری کی روایت برائے ابن عاظم کی روایت ہے آخری صورت ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی اور اس موقع پر بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کچھ ہیں لا تعلمہم آپ ان کو نہیں جانتے اور یہ آخری صورت ہے اس کے بعد تو منافقوں کو ایسے منافقوں کی نشاندہی کے لیے کوئی صورت کوئی آیت نازل ہوئی ہو بالکل ایسا ثابت نہیں ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا مخلص کچھ مومنین کا تذکرہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے ایمان والوں میں ایک تو منافقوں کا طبقہ تھا جو ایمان والے تھے لیکن غزبے میں نہیں جا سکے وہ کچھ تو واقعات بہت معذور تھے کوئی بہت بیمار ہے کوئی بچارہ آنکھوں سے نابینا کوئی اور کسی پریشانی والا ان کو تو معاف کر دیا گیا ان کو تو آپ ہی چھوڑ کر گئے تھے لیکن ایک طبقہ تھا دوسرا بھی جن کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا لیکن آج کل آج کل کرتے کرتے رک گئے کسی نے یہ دیکھا کہ میرے پاس اسباب بہت اچھے میرے پاس سواری بہت اچھی ہے گھوڑا دوڑاؤں گا اگر تین دن میرے سے پہلے نکلیں گے تب بھی میں پالوں گا لیکن جب تین دن گزر گئے تو دیکھا آپ تو نہیں پا سکتا ہوں بہت دور ہو گئے اس طرح کر کے وہ پیچھے رہ گئے کچھ اور لوگ اسی طریقے سے پیچھے رہ گئے جو پیچھے رہے کتنے لوگ پیچھے رہے عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ جی تین لوگ نہیں وہ تین کا تذکرہ تو آگے آ رہا ہے کل دس لوگ پیچھے رہے سات لوگ ان کے علاوہ پیچھے رہے اور یہ سات لوگ کون تھے ان میں پھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو پلر سے ایک بار پہلے باندھا تھا اس کا تذکرہ گزر چکا ہے سورہ انفال کے شروع میں تیسرے رکوع کے آخر میں آج پھر وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ چھ لوگ اور پیچھے رہے سات لوگ ہو گئے ان سات لوگوں نے جب محسوس کیا کہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں صحابہ واپس آ رہے ہیں آپ کو کیا عذر پیش کریں گے عذر تو کوئی ہے ہی نہیں اور عذر تو چل ہی نہیں سکتا ہے اس لیے اعتراف جرم ہی بہتر ہے انہوں نے جرم کا اقرار کیا مگر عجیب طریقے سے اپنے آپ کو لا کر کے مسجد نبی کے پلروں سے باندھ دیا کہ ہم اقراری مجرم ہیں جب پروردگار ہمارے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے وہ ہم پر نافذ کیا جائے کیا اخلاص کا جذبہ تھا اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا اللہ کی ادا پسند آئی اللہ نے ان کا یہاں تذکرہ فرمایا اور ان کو نہیں کھولا گیا صرف نماز کے لیے نماز کے وقت پر کھولے جاتے تھے اس کے بعد پھر بند جاتے تھے کئی دن گزرے اس طرح کتنے دن گزرے روایات میں اس کی کوئی تصریح مجھے نہیں ملی یہ ملا مظہری وغیرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سات لوگ تھے وہاں ان کے نام بھی ملتے ہیں وہاں اعترفوا اور کچھ دوسرے ہیں اعترفوا بذنوبہم جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا اعتراف کر لیا مان لیا خلطوا عملا صالحا ملا لیے انہوں نے نیک عملوں کے ساتھ کیا ملایا وآخر سیئا ملائے انہوں نے نیک عمل اور کچھ دوسرے سیئا برے عمل ملا لیے آج تک کے نیک عمل تھے آج پیچھے رہ گئے یہ برا عمل ہے یہ دونوں مل گئے آپس میں نیکیاں اور برائیاں خلط ملط ہو گئیں اس اللہ ان یتوب علیہم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے ان پر توجہ فرمائے اور جب پروردگار یہ فرمائے کہ قریب ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوگی تو اس کا مطلب کہ توبہ قبول ہو چکی کوئی بڑا آدمی آپ کو کہتا ہے جس نے آپ کے پیپر چیک کیے ہیں لگتا ہے مجھے کہ آپ فرسٹ آ جائیں گے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں فرسٹ ہی آؤں گا جب اللہ کہے کہ قریب ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے اور پھر یہ بھی فرمائے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس کا مطلب اللہ نے توبہ قبول فرما دی چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا یہ کیسے مخلص لوگ تھے کیسا طبقہ تیار کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اخلاص کے پہاڑ انسان ایسا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جماعت کھڑی ہو سکتی ہے اور ہو ہی نہیں سکتی ہے قیامت تک تبھی تو یہ سب سے بلند و بالا ہیں جب یہ کھولے گئے تو شکر کے طور پر شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی یہ کچھ صدقہ خیرات بھی لے کر آئے بیت المال میں جمع کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ان کے صدقے کو قبول کر لیجئے یہ بڑا اخلاص کے ساتھ لائے ہیں خذ من اموالہم لے لیجئے آپ ان کے معلوم میں سے صدقتن صدقہ تو اس کے ذریعے سے آپ پاک کریں گے ان کو وتزکیہم اور آپ ان کے دلوں کی صفائی کریں گے ایک مقام پر یہ لفظ پیچھے بھی آیا میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ تطہیر ہوتا ہے ظاہری پاکی اور تزکیہ ہوتا ہے باطنی پاکی ظاہری پاکی ان کی کون سی تھی اور باطنی پاکی کون سی تھی ظاہری پاکی یہ تھی کہ یہ لوگ پیچھے تو رہے تھے لوگ کہہ سکتے تھے منافق تو کہتے ہوں گے پہلے پیچھے رہے اب ڈرامہ کرنے سے کیا فائدہ اپنے آپ کو پلروں سے مانگنے سے کیا فائدہ لوگ ان کے اخلاص پر شک کرتے تھے کر سکتے تھے کرتے نہیں تھے منافق یہ باتیں کر سکتے تھے جب آپ ان سے صدقہ لے لیں گے تو ان کو حق ہوگا کہنے کا کیا ہم سے تو اللہ کے حبیب نے صدقہ لیا ہے تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم مخلص نہیں ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی مخلص ہو سکتا ہے جب آپ ان سے لیں گے تو پیرو تو آپ ان کی پاکی کریں گے ان کی تطہیر کریں گے اور جب ان سے صدقہ لیا جائے گا اپنے پیار سے اپنے اخلاص سے اپنی محبت سے صدقہ دیں گے تو زکیہم تو ان کے دلوں کی صفائی ہو جائے گی یہ ہے تزکیہ کرنے کا طریقہ اور پھر آپ قبول کریں گے تو ان کے دل کیسے مچل جائیں گے وہ تو ذکی اور اس کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ کریں گے وہ سل اور آپ ان پر دعا فرمائیے صلی علیہم لفظی معنی آپ ان پر رحمت بھیجیے اور جب رحمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ رحمت بھیجتا ہے اور جب کسی اور کی طرف ہو تو وہ اللہ کی سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ان پر اپنی رحمت بھیج آسان ترجمہ سب نے یہی کیا صلی علیہم اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیے یہاں پر صدقہ اور خیرات کا فلسفہ بھی معلوم ہوا بہت سارے لوگ کتابڑیاں لکھتے ہیں کہتے ہیں زکوٰۃ کا فلسفہ پھر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اسلام نے یتیموں اور غریبوں اور مسافروں اور کمزوروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ایک سسٹم ایک نظام بنایا اس سے ان کا پیٹ بھی پل جاتا ہے وہ بھوکے نہیں مرتے بڑا بےوقوفانہ تبصرہ ہے اللہ تبصرہ کر رہا ہے دو فائدے ہیں اس کے تو طاہرہم ایک تو صدقہ دینے سے ظاہری طور پر پتا چل جائے گا کہ یہ پکا مومن ہے اور دوسرے نمبر پر جب صدقہ دے گا اپنا مال دیتا رہے گا نفس ہو جائے گا اس کا اخلاص کے ساتھ کوئی مال دے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ یہ آدمی دین کے اعتبار سے کتنا کمزور بھی ہو لیکن آخر پروردگار اس مال کی برکت سے اس کو دین کی توفیق عطا کر دیتا ہے ان نس الحم آپ دعا فرمائیں بے شک آپ کا دعا فرمانا سکن الحم ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے آپ دعا فرمائیں گے ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وہ کتنے اخلاص کی باتیں کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیسا اخلاص ہے اللہ جانتا ہے تبھی آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا فرمائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مخلص ہیں اور ان تو کوئی کہے نعوذ باللہ یہ منافق تھے نعوذ باللہ یہ کافر تھے تو فلا شک کفی کفری الم یا لم اللہ اکبل طوبتان عباد و یاخذ الصدقات و ان اللہ طواب الرحیم الم یا کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ و اکبل توبہ کہ اللہ تعالیٰ وہی تو توبہ قبول کرتا ہے عن عبادی اپنے بندو کی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس نے تبھی توبہ قبول کی بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ یا اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ صدقے قبول کرتا ہے صدقے لیتا ہے وَأَنَّ اللَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور کیا وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ وہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے وہی بہت رحم کرنے والا ہے لگتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر پریشانی کے اثرات تھے ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا اب کیسے توبہ قبول ہوگی فرمایا ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے ہم صدقہ دیں گے ہمارا صدقہ کہاں قبول ہوگا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ صدقے قبول کرتا ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَقُلِ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اعملو عمل کرو تم نیکیاں کرتے جاؤ فسیر اللہ وان قریب دیکھے گا اللہ تعالی عملکم تمہارے عمل کو اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے والمؤمنون اور ایمان والے بھی دیکھیں گے اور یہ تو دنیا کی بات ہے جب تمہارے عمل کو یہ دیکھ لیں گے تو سب تمہیں مخلص مان لیں گے نعوذ باللہ کوئی منافق نہیں کہے گا اصل مسئلہ آخرت کے وسردوں الى عالم الغیب والشہادہ اور ان قریب تم واپس کیے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے اس ذات کے سامنے جو غیب کو جاننے والا ہے ظاہر کو جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے یہ سات لوگوں کا تذکرہ ہوا تین لوگ اور تھے انہوں نے بھی اقرار کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پلروں سے نہیں باندھا عذر بھی نہیں پیش کیے سیدھے آ کر صاف صاف بات کہہ دی اور وجہ کیا تھی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بہت گہرے ہیں ہم اگر پلروں کے ساتھ باندھیں گے تو یہ عام لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے آپ اس کو تسلیم فرمائیں نہ فرمائیں ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اعتراف کریں اس سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو جتنا قریبی تعلق رکھتا ہو اس کو کیسا عمل اختیار کرنا چاہیے اس کے لیے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں وآخرون مرجون اور کچھ اور ہیں تین لوگ ہیں آ رہے ہیں آگے ان کے تذکرہ تفصیلی مرجون الامر اللہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے اللہ کے حکم کے لیے انہوں نے آ کر کے اقرار کیا اور صاف صاف کہا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں کوئی وجہ نہیں بس آج کل آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے اور یہاں تک کہ اتنے پیچھے ہو گئے پھر ہم آپ سے مل ہی نہیں سکتے تھے اب جو آپ حکم فرمائیں آپ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اس مسئلے کو اللہ کی عدالت میں ڈال دو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا آخرون مرجعون کچھ دوسرے ہیں جو پیچھے ڈالے گئے ہیں ملتوی کیے گئے ہیں لعمر اللہ اللہ کے حکم کے لیے اما یعذبہم یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے وہ اما یا علیہم یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے اب دونوں باتیں ہو سکتی و اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اگر ان میں اخلاص ہوگا تو ان کی توبہ قبول فرمائے گا حکمت کا یہی تقاضا تھا کہ ان کے معاملے کو فی الحال ملتوی کیا جائے ان کے معاملے کو ملتوی کیا گیا اور جب اللہ کی طرف سے التوا کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ ان سے کوئی ملے جلے نہیں اور ان سے کوئی سلام دعا کوئی لین دین نہ کریں بائیکاٹ کیا جائے ان سے اور یہ بائیکاٹ کتنے دن تک رہا پچاس دنوں تک یہ بائیکاٹ رہا یہاں تک کہ آخر میں اپنے بیوی بچوں سے بھی ان کو الگ ہونے کے لیے کہا گیا ان پچاس دنوں کے بعد وہ اگلی رکوع کے اندر آ رہا ہے وہ حکم نازل ہوا جس کے اوپر ان کی توبہ قبول ہو گئی دوبارہ منافقین کا تذکرہ کیا ہوا منافقین کا اب ایک خاص طبقے کا تذکرہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لے رہے لے جا رہے تھے اس وقت میں مدینہ منورہ کے اندر دو مسجدیں تھیں ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد قبا ہے جو مسجد نبوی کے سے کوئی ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر خبا نام کی بستی میں ہی ہے اور سب سے پہلے اسی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے یہ دو مسجدیں تھیں مسجد قبا کے پاس ہی تھوڑے فاصلے پر یہودیوں کی بستی تھی اب وہ سب بھاگ چکے تھے یہاں سے اب منافق لوگ تھے وہاں ان منافقوں میں سے کچھ منافق حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے کچھ بڈھے لوگ ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں کچھ بیمار ہیں ان کے لیے مسجد قبا پہنچنا مشکل ہے ہم نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی ہے آپ تشریف لے چلیں اس کا افتتاح فرما دیں پہلی نماز آپ پڑھائیں اس کے بعد ہم اس میں نماز پڑھا کریں گے آپ نے فرمایا اس وقت تو میں مصروف ہوں اور سفر پر جا رہا ہوں واپسی میں انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس مسجد میں آ جاؤں گا یہ مسجد نہیں تھی اصل میں کیا تھا وہ جب ان کا پادری تھا وہ عامر الراہد اس نے ان کو کہا کہ میں جب بھی آتا ہوں اگر کسی کے گھر میں جمع ہوتے ہیں مشورے کے لیے میٹنگ کے لیے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چکر ہو رہا ہے کوئی مشورہ ہو رہا ہے اگر اور کہیں باہر جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مسجد کے نام کا ایک کمیٹی ہال بنا لو ایک سازش گھر بنا لو اس میں جمع ہوں گے نماز کے نام پر اور بیٹھ کر کے مشورے کیے کریں گے مسلمانوں کے خلاف پلان بنایا کریں گے اور میں بھی یہاں رہوں گا تو کسی کو شک شبہ نہیں ہوگا اس نام پر انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی آپ تشریف لے گئے واپس آ رہے تھے ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے تھے اس سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئیں کیا آیتیں والذین اتخذوا مسجدا اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد کو زرارا تکلیف دینے کے لیے مسجد نہیں بنائی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے وہ بین المؤمنین اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے تفریقن ایمان والوں میں فرقہ بندیاں پیدا کرنے کے لیے وہ ارساد علی حارب اللہ وہ اور مورچہ فراہم کرنے کے لیے وہ اور گھات میں بیٹھنے کے لیے اور آج کی زبان میں آسان ترجمہ اور اڈا بنانے کے لیے لمن حَارَبَ اللَّهُ اللہ اس آدمی کے لیے جس نے جنگ کی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ من قبل اس سے پہلے وہی ابو عامر الراحب اور کمال بات ہے ایک طرف یہ ابو عامر راہب ہے اس کا یہ کام ہے جنگ تبوک بھی اسی نے بھڑکائی یہ مسجد زرار بھی اسی نے بنوائی دوسری طرف اس کے بیٹے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عہد میں شہید ہوتے ہیں اور ان کو غسل کرنا ہوتا ہے اور شہید کو غسل دیا نہیں جاتا تو آرس سے اتر کر فرشتے آتے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے جب ان کی ناش اٹھائی گئی تو جسم سے پانی گر رہا ہے عربوں کے مزاج عام طور پر بال رکھنے کا ہے لمبے بال ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے صحابہ نے آپ سے عرض کی آپ نے فرمایا عرش سے فرشتے آئے انہوں نے آ کر کے ان کو غسل دیا اصل میں ان کو غسل کرنا ضروری تھا ان کے گھر معلوم کیا گیا معلوم ہوا کہ واقع غسل کرنا تھا لیکن اچانک جنگ کی بگل بچ گئی تو یہ دوڑتے ہوئے جنگ کی طرف چلے گئے اور غسل کرنے کا موقع نہیں پایا اللہ اکبر بیٹا وہ اور باپ یہ کیا فرق ہے اللہ کے ہاں کس کو کیا عطا فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ ان إِلَّا الْحُسْنَى اور یہ ضرور بھی ضرور قسم کھائیں گے ان آردنا ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا اللہ الحسنہ مگر نیکی کا واللہ یشہد ہو یا اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون ضرور بزرور یہ جھوٹے ہیں لا تقم فیہ ابدا آپ ہرگز اس میں کھڑے نہ ہوں آپ اس مسجد میں تشریف نہ لے جائیں چنانچہ آپ نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت مان ابن عدی کو اور عامر ابن سکن کو اور وحشی ابن حرم کو اور مالک ابن دخشن کو ان کے نام آتے ہیں مالک ابن دخشن اور وحشی ابن حرم عامر ابن سکن اور حضرت مان ابن عدی ان حضرات کو بھیجا کہ اس کو آگ لگا دو ان حضرات نے اس مسجد کو کیا اس کمیٹی ہال کو آگ لگا دی لمسجد النسس على التقوى من اول يوم حق احق تقوم فيه لمسجد ضرور وہ مسجد على التقوى جس جو بنائی گئی ہے بنیاد رکھی گئی ہے جس کی حالت تکوا پرہیزگاری پر من اول يوم پہلے دن سے احق ان تقوم فيه وہ زیادہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ آپ اس میں قیام فرمائیں آپ اس میں کھڑے ہوں آپ اس میں نماز پڑھیں یہ کون سی مسجد ہے جو پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی ہے بلکہ انداز پرانے دن کا کہ اینٹ گارے سے نہیں بنائی بلکہ تقوی سے بنائی ہے اس کی بنیادوں میں تقوی کو بطور گارا ڈالا گیا اللہ اکبر اللہ کے ہاں کس چیز کی کیا قدر ہے اور کون سی چیز باقی رہتی ہے ایسے موقع پر ہم سمجھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بڑی بڑی مسجدیں ہیں آج مغلیہ زمانے میں بنی شیر شاہ سوری کے زمانے میں بنی آج ان کا کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں اور بڑی عبرت کی ایک مسجد آپ دلی میں بھی دیکھو گے اندر بہت بڑی مسجد ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے اس کے گیٹ کے اوپر چھوٹی سی مسجد ہے جس میں پنج گانا نماز آج بھی ہوتی ہے یہ گیٹ کے اوپر جو مسجد ہے وہ کس کی ہے یہ اس کے نوکر اور اس کے ملازم کی ہے اس نے بیچارے نے یہاں چھوٹی سی مسجد بنا لی اس نے اندر جو ہیرے اور جواہرات گڑ کر کے مسجد بنائی تھی وہ سب ایسے ہی رہ گئے اللہ کے ہاں تقوی کی قیمت ہے تقوی کی بنیاد پر چیزیں برقرار رہتی ہیں آج ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے مسجد قبا آج بھی باقی ہے سب سے پہلے یہی مسجد بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے اس کے لیے ہفتے کے دن یہاں جانے کی ترغیب فرمائی اور یہاں جا کر کے دور کات نماز نفل پڑھنے کی ترغیب فرمائی آپ نے یہ مسجد قبا ہے بعض حضرات نے مسجد نبوی بھی کہا لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں دیکھو یہ معاملہ ہے ہی قبا کا ہے اس لیے قبا ہی کی مسجد زیادہ مناسب ہے اور من اول یوم من پہلے دن سے حق و فی پہلے دن سے پہلے وہ مسجد بنائی گئی رجال اس میں کچھ مرد ہیں یحبون ان یتطہروا وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں واللہ یحب المطہرین اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے کیوں ایسا فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں ایک نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی نفاق کے اوپر اور دوسرے نے رکھی تقوی کے اوپر کیا اس میں فرق نہیں ہوگا افمن بنیانا کیا وہ آدمی تو کیا وہ آدمی جس نے بنیاد رکھی اصتسا بنیاد رکھی بنیا ہوا اپنی عمارت کی على تقوی من اللہ اللہ تعالیٰ کے ڈر پر ورضوان اور اللہ تعالی کی رضامندی پر خیر وہ بہتر نہیں ہے ام من اضدا کیا یہ مسجد جس یہ عمارت جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر پر ورزوان اور اللہ کے رضامندی پر خیر کیا یہ عمارت بہتر ہے ام من اسس ہو یا اس شخص کی عمارت جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی الا شفا جروف ہار فنہار به فی نار جہنم کہاں رکھی اس نے شفا کے معنی کنارہ الا شفا جروف ہار اور جروف کس کو کہتے ہیں جرف کہتے ہیں اس جگہ کو جس کے نیچے پانی چلتا رہا اور پانی نے نیچے سے اس کو کاٹ دیا اب وہ اوپر سے خالی مٹی باہر نکلی ہوئی ہے اور نیچے سے پانی دور تک چلا گیا ہے اس کو جرف کہتے ہیں کھنجر کہا اس کو اردو والوں نے ہمارے اس کو دندا کہتے ہیں جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی جرف کے اوپر کھنگر کے اوپر اور کھنگر بھی کون سی ہار گرنے والی بس گرائی چاہتی تھی فنہارا بھی تو وہ لے کر کے گر پڑی اس کو فی نار جہنم جہنم کی آگ میں گویا ان کی بنیاد کے نیچے جہنم کا دریا بہ رہا تھا اور یہ گرنے والی تھی اور جیسی بنیاد رکھی فنہارا بھی وہ ان کو لے کر کے گر پڑی کیوں موت کے کنارے پر تھے اب یہاں سے منافقت کے ساتھ مرے گئے سیدھے جہنم میں واللہ لا يهدي القوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے لا يزال بنيانهم الذي بنوا برابر رہے گی وہ عمارت الذي بنوا جو انہوں نے بنائی تھی کیا رہے گی ریبتن فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر شک کا ذریعہ مسلسل رہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں کہیں گے دیکھو یار کیسی بھی تھی نام تو مسجد کا تھا اور ہم نے کوئی برے کام کرنے کے لیے کہا ہم نے یہی تو کہا تھا کہ اس میں پہلی نماز پڑھ لو مگر عجیب بات ہے اس کو تو جلا ڈالا یہ ان کے دل میں کھٹتی رہے گی اللہ قلوبهم مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب تک یہ ان کے دل میں رہے گی واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے بہت اہم موضوع آ گیا آپ نے پہلے پارے میں پڑھا دوسرے پارے میں پڑھا ہم حسیب تم من تدخل الجنہ کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے پھر آپ نے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں پڑھا ہم حسیب تم من تدخل الجنہ کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ولما الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی پھر آپ نے اس صورت میں پڑھا ہم حسب تم من تدخل الجنہ تیسری مرتبہ کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی من دون اللہ ولا ولا ولن وليجا اور انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو جگری دوست نہیں بنایا یہ تین مقام ہیں ان کو سامنے رکھیے گویا بار بار کہا جا رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی کہاں ایمان کامل ہوا تو سوال یہ ہوا کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے چونکہ آخری صورت ہے پیام آخری صورت آخری اس آخری صورت کے اندر اس راز سے پردہ ہٹایا گیا کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے فرمایا ایمان کامل ہونے کے لیے یہ فلسفہ سمجھو جو آدمی ایمان قبول کرتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر کے کلمہ پڑھے اور چاہے کسی اور گھر میں پیدا ہو کر کلمہ پڑھے اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب نہ جان تیری نہ مال تیرا اگر وہ جان کو اپنی سمجھتا ہے اور مال کو اپنا مال سمجھتا ہے اور جان بچانے کے لیے ایمان کو قربان کر دیتا ہے اور مال کو بچانے کے لیے ایمان کو قربان کرتا ہے اس کا مطلب وہ دین کی حقیقت نہیں سمجھا دین کس کا نام ہے ان اللہ من المؤمنین و مکمن بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مسلمانوں سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مانوں کو بھی خرید لیا ہے خرید رکھا ہے یہ بکی ہوئی چیزیں ہیں تم بکے ہوئے ہو کلمہ پڑھنے کا مطلب کہ تم بک چکے ہو تو بدلے میں کیا ملے گا بھی ابھی الجنہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی خرید رکھا ہے اس بنیاد پر اس بات پر کہ ان کے لیے جنت ہے یہ سودا ہو چکا ہے یہ معاملہ طے ہو چکا ہے جب سودا ہو چکا ہے تو آپ کو اس کو اپنی سمجھے تو پھر جنت میں چلا جائے کیسے بن سکتا ہے جنت کا وارث یہ ہے وہ ڈانٹ جو جگہ جگہ کہا جا رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اب نو ہجری ہے اس رات سے پردہ ہٹایا گیا کہ کیوں نہیں اس لیے کہ جس نے ایمان قبول کیا اس نے جان اور مال کا سودا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عطا فرمائے پھر اگر مصیبتیں آئیں پھر پریشانیاں آئیں تو آئیں کیوں نہ آنی چاہیے تبھی تو پتہ چلے گا کہ مال کو اپنا مال سمجھ رہا ہے کہ نہیں جان کو اپنی جان تو نہیں سمجھ رہا ہے اگر تبوک میں دینے کا موقع نہ ہوتا کیسے پتہ چلتا کہ ابو بکر نے اپنے مال کو اپنا مال سمجھا ہی نہیں سارے کا سارا لا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور میں کچھ نہیں چھوڑا گھر کے اندر اللہ کا فضل چھوڑا آپ کی دعائیں چھوڑی سب لے کر کے آ گیا سودا کر چکا ہوں مال کو اپنا مال کیسے سمجھ سکتا ہوں جان کو لے کر کے حاضر گئے ہتھیلی پر رکھ کر کے کہ جان کو بھی اپنی جان نہیں سمجھتا ہوں بھی ان الجنہ اس کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی لیکن قربان جائیں اگر قرآن پاک اتنا ہی بیان فرماتا تو پھر اب اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے جان اور مال تو کہیں ہم کو نظر تو نہیں آ رہا ہے مارکیٹ میں کہ ہماری جان بیچی جا رہی ہے تو ہر آدمی سوچتا اپنے مزاج کے مطابق کوئی کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بکے ہوئے ہیں لہذا ہم کو ہمیشہ تسبیح پڑھنی چاہیے ہم بکے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہمیں ہر وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرنا چاہیے لیکن قرآن پاک نے خود اس کی تفسیر فرمائی ہمارے اوپر نہیں چھوڑا نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے وہ سب تو کرنا ہی کرنا ہے جو بیچنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے یو فی سبیل اللہ ایسے لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے رہیں گے جان اور مال کی قربانی لڑتے رہیں گے اللہ کے راستے میں فیقتلون تو وہ قتل کریں گے ویقتلون اور قتل ہو جائیں گے جب تک قتل ہو نہ جائیں جان نہ چلی جائیں اور پھر جذبہ بھی یہ کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جب تک یہ جذبہ نہ ہو تب تک سمجھو کہ ابھی نہیں ابھی نہیں اور یہی بات کہی تھی حضرت عامر ابن فہیرہ نے جب ان کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا اور انہوں نے دیکھا اس کو تو انہوں نے کہا تھا تو رب القعبہ رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا اس لیے کہ اللہ سے ایک تجارت ایک بے کر رکھی تھی اب جان چلی گئی اس کے راستے میں اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ جملہ سن کر کے اس پورے طبقے کو ایمان نصیب ہو گیا جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا اس پر غور کرنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے یہ جواب ملا کہ جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرتا ہے آج جب جان بھی چلی گئی اس راستے میں تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب کامیاب ہو گیا اس کے بدلے میں جنت ملے گی مگر یہ ادھار سے ہوتا ہے اور ادھار کے لیے آدمی کو اطمینان ہونا چاہیے اس اطمینان کے لیے فرمایا وعدن علیہ اللہ نے اس پر وعدہ کر رکھا ہے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے یعنی وعدہ اللہ وعدہ اس کا ترجمہ میں نے کیا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنی شان کے مطابق وعدہ کر رکھا ہے حق وحق حقم حق اور اللہ نے اس وعدے کو پکا کیا ہوا ان کے لیے اور کہاں ہے لکھا ہوا یہ وعدہ کہاں تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے تین حوالے دیے ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ تین مقام کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اپنے وعدے کے مطابق مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں نے جان و مال کو قربان کیا اب اس کا بدلہ مجھے جنت ملنی چاہیے بِعَمْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور جو کوئی پورا کر دے گا اپنے وعدے کو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بس تو ان کو خوشی منانے شروع تو خوشیاں مناؤ کم الَّذِي تم بِهِ اس کو التفات کہتے ہیں عربی میں کہ غائب کے سیغے سے بات ہوتی ہے اچانک حاضر پر لایا جاتا ہے حاضر سے بات ہوتی ہے اچانک غائب کی طرف لے جایا جاتا ہے یہاں فرمایا تھا تو جس نے پورا کر لیا اپنے وعدے کو اللہ کے ساتھ آگے ہونا چاہیے تھا کہ اس کو خوش ہونا چاہیے مگر کیا آیا پس شروع اے وعدہ پورا کرنے والوں خوش ہو جاؤ اللہ اپنی اس تجارت کے اوپر اللہ دیبا تم بھی جو تم نے اللہ کے ساتھ تجارت کی تھی اللہ اکبر بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں بہت تجارتیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہیں لوگ جن کو خوشی منانی چاہیے اپنی تجارت کے اوپر اتنی کامیاب تجارت کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی جان بھی اللہ کی دی ہوئی مال بھی اللہ کا دیا ہوا صرف اس کے حکم کے مطابق کھپا دیا اللہ کے دین کے لیے بدلے میں وہ جنت ملی مالا عین رات ولا حجن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك هو الفوز العظیم اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے اس میں بھی بڑی تاکید ہے ایک ہوا بیچ میں اور پھر ال لگا ہوا تو ترجمہ کریں گے اور وَذَلِكَ هُوَ ہوا الفوت اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے باقی سب ناکامیاں یہ ہے کامیابی اب بظاہر بڑا سستا سودا ہے یہ بھی کوئی آدمی کہے گا بہت اچھا تو پھر چلو دو منٹ کی بات ہے سیدھی جنت ملے گی لیکن فرمایا اس کے لیے یہ صفات پیدا کرنی ہے یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری اس کے لیے ایک لمبی مشق کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں کیا کیا صفات ہیں آگے صفتیں سنیے اتائبونا یعنی اس سے پہلے چھپا ہوا ہوگا ہم اتائبونا یہ ہیں وہ لوگ اتائبون جو توبہ کرنے والے ہیں العابدون جو عبادت کرنے والے ہیں الحامدون جو اللہ کی حمد کرنے والے ہیں السائحون جو کسرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے ہیں اور بعض میں سائحون کے کئی معنی ہیں ایک معنی روزہ رکھنا لفظی معنی تو سیاحت کرنا چلنا پھرنا چونکہ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ان سیاحت امتی میری امت کی سیاحت روزہ رکھنا ہے تو اصائی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے اور بعد نے کہا یہ کثرت کسرت کے ساتھ عبادت کرنے والے الراکعونا ہر وقت میں جھکے کے رہنے والے کبھی رکوع میں رہنے والے اصا سجدہ کرنے والے الامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے اللہ اکبر کتنے کام ہوئے یہ سات کام ہو گئے ہوں گے یہ دیکھیے عطاہ دون ایک العابدون دو الحامدون تین السائحون چار الراکعون پانچ الساجدون چھ الامرون بالمعروف کتنے ہو گئے سات یہ مجھے کیسے پتا چلا سات یہ عربی کا ایک انداز ہے جب کچھ چیزیں اس طرح گنائی جاتی ہیں نا تو سات چیزوں پر اس کو بیچ میں واؤ نہیں لگاتے وہ آٹھویں کے شروع میں واؤ لگاتے ہیں اس کو واو تمام کہا جاتا ہے آگے اس کا ایک اہم فائدہ بھی آئے گا ان شاء اللہ کہیں ورنہ اور وہ روکنے والے برائیوں سے آٹھویں صفت الحاق والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد وہ مقام ملتا ہے وہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں بشیر و بشیر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو یہ بڑا زبردست انداز بیان کہ تمہیں جان کی قربانی دینی ہے اور جان کی قربانی کبھی رشتہ داروں کے خلاف بھی لگ رہی ہے مقابلے میں صحابہ کے وہی لوگ آ رہے تھے تو جب تک کسی کا رشتہ دار زندہ ہو تب تک وہ انتھک کوشش کرے گا اس کے اس کو دین کی دعوت بھی دے گا اور اس کے لیے دعائیں بھی کرے گا نفلیں پڑھ پڑھ کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ پڑھ کر کے اس کے لیے ایمان کی توفیق مانگے گا لیکن کسی کا عزیز و رشتہ دار دنیا سے چلا گیا اس حال میں کہ وہ شرک ہی کر رہا تھا شرک کہا میں نے شرک کر رہا تھا شرک میں مبتلا چلا گیا کیا مرنے کے بعد اب اس کا ختم شریف اور اس کی دعائیں ہوں مر گیا مشرق اور اب اس کے بعد ہیں بلا لو دو چار ملاؤں کو کہ اس کو جنت میں ٹھوک کر کے آ جاؤ بیچ میں اب اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے شرک کرتا وہ مر گیا ماتان علی نبی جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایمان لائے تب للمشرکین کہ وہ بخشش کی دعا مانگے شرک کرنے والوں کے لیے ولو کانوا لقربا قربا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں من بعد ما تبین اس کے بعد واضح ہو چکا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنمی ہیں اور بطور خاص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کیوں آپ کا بہت پیارا چاچا دنیا سے جا چکا ہے جس نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دی اور ایک عربی شاعر نے کہا کہ آسمان کی نگاہ نے اور زمین کی چہرے نے آج تک ایسے چاچے اور بھتیجے نہیں دیکھے تھے کہ دونوں کے بیچ میں اتنا پیار ہو اتنی محبت ہو اتنے تعلقات ہوں اتنے بہترین تعلقات ہونے کے باوجود اور چاچے نے آپ کی خدمت بھی کی آپ کے ساتھ گرفتار بھی رہا شہ میں ابھی طالب میں اور مکہ والوں کو کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کی میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا اناول خلا وَالْحَلَائِلِ یہاں تک کہ ہمارے بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے لگ جائیں ہمارے اولاد کٹ جائے ان کے سامنے یہ برداشت کریں گے مگر میں اپنے بھتیجے تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا وہ چاچا مر گیا مگر کفر پر مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں فرمایا نہیں آپ بھی دعا نہیں کر سکتے اللہ اکبر یہ ہے ایک خطرناک موڑ دو راہے پر انسان پہنچتا ہے جہاں دو راستے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی ملاقات نہیں ہوتی ہے اللہ محمد اللہ حفاظت پر بڑا خطرناک موڑ بڑا ہی مشکل موقع بعض لوگوں نے بڑی بے وقوفانہ کوششیں کی ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرمائے کچھ بہت اچھے لوگ تھے بڑے لوگ تھے اب کن جذبات کے تحت کی انہوں نے اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کوشش کی ابو طالب کو مسلمان ثابت کرنے کی کہ نہیں ابو طالب نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا اللہ جزائے خیر دے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے زبردست مضامین لکھے اس کے اوپر فرما میں سید ہوں حضرت علی میرے باپ ہیں ابو طالب میرے دادا ہیں میں کہتا ہوں اپنے دادا کے لیے تمام تر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میرا دادا ایمان پر نہیں مرا بخاری کی روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے تھے اور ساتھ میں کچھ کفار بیٹھے تھے وہ اس کو بے دینی کی دعوت دے رہے تھے باپ دادا کے دین کی آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے پہلے آپ بہت دیر انتظار کرتے رہے کہ یہ اٹھ جائیں اور میں اللہ کے دین کی دعوت دوں وہ اٹھے ہی نہیں جب آپ نے دیکھا کہ یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں پھر آپ نے دعوت دی ابو طالب نے کہا کہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ میرے بتیجے کا دین تمام دنیا کے دینوں سے بہتر ہے وہ قصیدہ ابو طالب کا آج بھی موجود ہے لیکن اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے یہ تانا دیں گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا لَأَقْرَرْتُ عَيْنَيْكَ کا تو میں بھتیجے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا لیکن قریش تانا دیں گے کہ مرتے وقت میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا بھتیجے کا اور باپ دادا کا دین چھوڑ دیا جب ابو طالب نے یہ بات کہی تو ابو جیل نے کہا یا غدر او غدار ابو طالب کا دن عبد المطلب کا دین چھوڑ رہا ہے مرتے مرتے تو آخری جو کلمہ ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا علا دین آبائی اپنے باپ دادا کے دین پر جا رہا ہوں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں بخاری ہی کی روایت ہے کہ جب انتقال ہو گیا تو آپ تو بس اٹھ کر آگئے اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہوگی کچھ نہیں کہا اٹھ کے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آ کر کے اطلاع دی لیکن الفاظ کیا تھے ان قد اقدالات اور دوسری روایت ہے ان عمک المشرق قدمات ایک روایت یہ کہ آپ کا بڈھا گمراہ چاچا مر گیا اور دوسری روایت یہ کہ آپ کا مشرق چاچا مر گیا اگر ایمان لایا ہوتا تو حضرت علی سے بڑھ کر کوئی ہمدرد تھا وہ ضرور کہتے کہ آپ کے چاچا نے مرتے مرتے کلمہ پڑھ لیا نہیں پڑھا آپ نے فرمایا اپنے باپ کو چھپا دو دفن کر دو اور خود آپ شریک نہیں ہوئے عبداللہ ابن ابئی کے جنازے میں شریک ہوئے تو ابو طالب کے جنازے میں شریک نہ ہونا کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ابو طالب کفر پر مرا اور یہ ساری روایتیں ایسی چلی جائیں گی اور پھر خود قرآن پاک کا ارشاد ہن کلا کا من احببتا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور پھر فرمایا کیوں اس لیے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے کون ہدایت کا طلبگار ہے یہ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر بس یہ بڑا خطرناک موڑ ہے ہر شخص دیکھ سکتا ہے اپنے دائیں بائیں اپنے عزیز و اقارب میں کون شرک کر رہا ہے اور شرک میں مبتلا مر رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے شرک میں مبتلا مر گیا اس کے بعد میں آپ اس کے لیے دعائیں کریں اور مولوی کو کہیں گے آپ اس کو جنت کے بیچ میں پہنچا کر کے آ اگر اس طرح لوگ جنت میں جانے لگیں پھر جانت میں کون جائے گا وما ابراهيم کانتار ابراہیم عن اللہ وعدها وحدہ اس پر ایک اشکال ذہنوں میں آیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ کے لیے دعا کی تھی ہم جو نماز میں دعا پڑھتے ہیں ربی ظالمین تو اس میں بھی وغفر لی ولی والی مغفرت کر میرے ماں باپ کی حضرت ابراہیم کیسے دعا کرتے تھے باپ کے لیے جواب دیا قرآن کریم نے وما كان استغفار ابراہیم اور نہیں تھا بخشش مانگنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی اپنے باپ کے لیے اللہ مگر ایک وعدے کی وجہ سے وعدہ جو وعدہ وہ کر چکے تھے اس سے کیا وعدہ کیا تھا سلام علیہ کے ساتھ ربی انه این کان اب اس وعدے کی وجہ سے دعا کر رہے تھے لیکن کب تک کی جب تک کہ وہ شرک پر مر نہیں گیا جب شرک پر مر گیا فلما تبینا جب واضح ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہی رہا اور شرک ہی پر مر گیا تبرام ہو تو پھر باپ سے بری ہو گیا انہوں نے کہا اب تو جان تیرا خدا جانے ان ابراہیم ان ابراہیم حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ افزا ان آہ آہ کرنے والے تھے حلیم ان بہت برداشت کرنے والے تھے وہ باپ جس نے دھکے مارتے مارتے گھر سے نکالا اور پتھر مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ دور ہو جا جرمی ملیا مجھے نظر نہیں آنا دوبارہ کتنے نرم تھے ابراہیم آخری دم تک جب تک باپ بھرتا سر سجدے میں رکھ کر کے کیسی اس کے لیے دعائیں کرتے وقت ابھی من کا میرے مالک میرے باپ کو بخش دے وہ گمراہوں میں سے ہے اور بخشنے کا مطلب اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما اور فرماتے تھے بھلا تخزنی یوم یبعثون بآسوم میرے مالک جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو مجھے رسوائی سے بچانا میرے باپ جہنم میں جائے تو میں رسوائی سے دو چار لیکن حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے دن اس کی محبت کھینچ لی جائے گی اور اس کے جہنم میں جانے میں حضرت ابراہیم کو کوئی پچھتاوا اور کوئی دکھ اور درد نہیں محسوس ہوگا ان ابراہیم علیہ اللہ حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ آہ آہ کرنے والے بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے وما کان اللہ قوما سوال ہے کہ جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے دعا کرنے کا بھی دروازہ بند کر دیا کم سے کم اپنے دل کو آدمی تسلی دیتا رہتا ہے کہ چلے یار میں دعا تو کر رہا ہوں تو یہ بھی اجازت نہیں رہی ایسا کیوں فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر ہدایت کے انتظام کر دیے پھر بھی جو نمانے مانے وما کار اللہ علیہ اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ رہنے دے عموماً کسی قوم کو بعد گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد ازہ ہوں جبکہ وہ ان کو ہدایت دے چکا حتائی یبین لہم یہاں تک کہ کھول کھول کر کے بیان کر دے ان کے لیے یتقون وہ باتیں جن سے ان کو بچنا ہے سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ابو طالب سے بڑھ کر کے کس نے قریب سے دین کو دیکھا ہے اور کس نے دل سے گواہی دی ہے کہ واقعی یہ سچا دین ہے مگر قبول نہیں کیا اور اس سے معلوم ہوا کہ خالی یہ کہنا آئی لو اسلام مجھے اسلام سے بڑا محبت ہے کہتے ہیں یہ اسلام پسند لوگ تھے اسلام پسند کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جا رہا ہے اب وہ سے بڑھ کر تو اسلام پسند کر رہا ہے مگر نہیں جا رہا ہے جنت میں اسلام پر عمل کرنے سے جنت میں جاتا ہے بڑے اسلام پسند لوگ ہیں آج یہ بڑا مشہور لفظ ہے ان اللہ بکل الشین علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے جانتا ہے کس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہے کس کے دل میں نہیں ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض ڈانٹ کا جواب اللہ نے کیوں فیصلہ دیا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے جو چاہے سو کرے اسے کوئی پوچھ سکتا ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ مالا من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا میں ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم اللہ اکبر فرمایا یہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی جو کفر کے اوپر مر گئے ان کے لیے تو اب بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ورنہ باقی سب کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول لقد تاب اللہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں پر والانصار اور انصار پر پروردگار نے نگاہیں کرم فرمائی توبہ قبول فرمائی مرتبے بلند فرمائے کون ہیں الذین اتبعو وہ انصار اور وہ مہاجرین جو جنہوں نے پیروی کی جو پیچھے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فی ساعت العسرہ تنگی کی گھڑی میں مشکل کی گھڑی میں پریشانی کی گھڑی میں من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم اس کے بعد کے ٹیڑے ہو رہے تھے ایک گروہ کے دل ان میں سے پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی خصوصی نگاہ کرم فرمائی کہ ان کے قدم جمے رہے رک کر تھوڑا سا سمجھے مشکل گھڑی کیا تھی صرف ہم سنتے ہیں کہ تنگی کے زمانے میں یہ غزوہ پیش آیا تھا مگر تنگی تھی کیسی ہم اس کا اگر تصور بھی کریں تو رونگٹے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا لمبا سفر پانی کا کوئی انتظام نہیں اور تبتی ہوئی دھوپ جون کا مہینہ کس قدر گرمی تھی اور کس قدر صحابہ پریشان ہوئے راستے کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ پیاس کی وجہ سے بل بلانے لگے اور اب ایسا لگا کہ بس ان کا دم نکلنے ہی والا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اونٹ ذبح کیے گئے کہ آپ یہ اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں انسان کے لیے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اونٹ ذبح کر کے اونٹ کی اوجڑی کے اندر وہ ایک سائیڈ میں پانی جو رکھا جاتا ہے اس کے لیے اللہ کا نظام ہے ریگستان میں چلنے کے لیے وہ پانی بچا کر رکھتا ہے وہ پانی نچوڑ کر کے ان کے منہ میں ٹپکایا گیا جس سے یہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکے کیسی مشکل گھڑی تھی اس مشکل گھڑی میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آپ کے پیچھے چلے اور سارے صحابہ پیچھے چلے بس یہ سات لوگ وہ رہے اور تین لوگ یہ رہے یہ سخت امتحان تھا جو صحابہ نے پاس کیا اور میں کہتا ہوں یہ امتحان پاس ہوا اور پھر کوئی رافضی اور پھر کوئی کہے نوز باللہ یہ کافر ہو گئے تھے استغفر اللہ تو ہم یہی کہتے ہیں لا شک کافی کفری اور اگر سارے ساتھی کہیں بڑھے چلو بڑھے چلو تو کمزور آدمی کا دل بھی مضبوط ہو جائے ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دائیں بائیں کے لوگ کہہ رہے تھے لا تنفرو فی الحر گرمی میں مت نکلو مر جاؤ گے منافق لوگ کہہ رہے تھے من بعد باقی یزیغ قلوب فریق منہم اس کے بعد ایک طبقے کے دل ٹیڑے ہو چکے تھے پھر بھی یہ پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے کسی نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے مر جائیں گے ہمارا یہ مسئلہ ہمارا یہ مسئلہ تم بھی مت نکلو انہوں نے کہا تم جو فیصلہ کرو نے جانا ہے جو کچھ بھی ہو جائے اور پھر ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جنہوں نے اپنی پشت پر لاد لیا اپنا سامان اور اپنے آپ کو کہا چل میرے گھوڑے تاب علیہم پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی توبہ قبول فرمانے کے بجائے میں نے ترجمہ کیا توجہ فرمائی پھر ان کو توفیق عطا فرما دی انہو بہم چونکہ جو کہ توبہ کا لفظ آتی توبہ کا معنی ہی توجہ ہے لیکن ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی گناہ کیا تھا تو توبہ قبول ہو گئی تاب علیہم پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی انہو بہم رعوف الرحیم بے شک وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ مہربان ہے اور ان تین پر بھی پروردگار نے توجہ فرمائی الذين خلفوا جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا پیچھے چھوڑنے کا کیا مطلب اکثر حضرات نے ترجمہ کیا جن کے معاملے کو پیچھے چھوڑا گیا تھا ابھی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں مرجون ان کو ملتوی کیا گیا ہے اللہ کے حکم کے لیے کہ ابھی ان کے لیے فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ ہیں وہ تین لوگ جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا ان کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی پچاس دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لیکن بہت سارے حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ ان کے معاملے کو نہیں ان کو پیچھے چھوڑا گیا تھا گویا اللہ کی طرف سے حالات بنائے گئے کہ یہ رہ جائیں پیچھے تو پیچھے رہ کر بھی انسانوں کے لیے مثال بنے کہ پیچھے رہتے ہیں مگر پھر جب توبہ کرتے تو کیسی کرتے ہیں تردامنی پر ہیں کیا تردامنی پر اگر وضو دامن میں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں کیا ہے تردامنی پہ نہ جائیو تردامنی پہ نہ جائیو ہماری شیخ ہمارا دامن اگر تر ہے تو ادھر نہیں توجہ کرنا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اگر ہم توبہ کریں گے ایسی توبہ ہوگی کہ ہمارے آنسوں سے فرشتے بھی وضو کریں گے کیا کمال کر گیا ویسے یہ بھی بیچارہ یہ ہیں وہ تین لوگ جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا حتی اذا طاقت علیہم الارض یہاں تک کہ جب زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی بیمار رخوبت کشادہ ہونے کے باوجود وہ علیہم انفسهم اور ان پر ان کے نفس تنگ ہو گئے یہ تین لوگ کون تھے ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع لیکن تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں اپنا واقعہ خود بیان کیا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ابن مالک نے بیان فرمایا جب یہ فرمایا نا کہ ان کی جان ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی اس کے لیے فرمایا کہ جان کیسے تنگ ہو گئی تھی کہ کافی دن گزر چکے تھے میں مارکیٹ میں گیا ایک آدمی آواز لگا رہا تھا کعب ابن مالک کے نام کا کوئی بندہ ہے میں نے کہا میں ہوں کہا ہمارے علاقے کے بادشاہ نے تمہارے لیے خط لکھا ہے میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے کہ تمہارا آقا تم سے بہت ناراض ہو گیا ہے آپ ہمارے یہاں آ جاؤ ہم آپ کو بہت بڑا کمانڈر بھی بنائیں گے اور آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے آپ اتنے اچھے آدمی ہو آپ سے ناراض ہونا چاہیے کیا فرماتے ہیں کہ پھر اپنی جان اپنے اوپر کس طرح تنگ ہو گئی کہ میں حیران ہوا کہ شیطان کو اتنا اتنا موقع اتنی ہمت کہ وہ میرے ایمان پر حملہ کرنے لگ گیا اتنی ہمت اس کو کہ میرے ایمان پر حملہ کرنا ہے ذاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجا من اللہ اور انہوں نے گمان کر لیا کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ سوائے اللہ کے یہ تینوں نے ثابت کیا کہ جب غلطی ہو جائے کہیں آدمی کو پناہ نہیں ملتی ہے کسی غار میں نہیں چھپ سکتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ من اللہ اللہ علیہ مگر اللہ ہی کے پاس اس کو اللہ کے در پر چلے جانا چاہیے کتنا بڑا جرم ہو کتنی بڑی غلطی ہو کسی کو نہ سنائے کسی کے پاس نہ جائے سیدھا اپنے مالک کے پاس چلا جائے ثم متا بالیا توبو پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی ان پر کرم فرمائے تاکہ وہ توبہ کرے اور اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے ان اللہ الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ وہی تو توبہ قبول کرنے والا وہی تو رحم کرنے والا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ تین اس طرح کے مخلص انسان پیچھے رہ گئے اور پھر توبہ خیر ایسی توبہ کی کہ تر دامنی پہ نہ جائیو ہماری شیخ آ یوں شیخ دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں واقعہ انہوں نے دامن نہ چھوڑا کہ فرشتے بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم اس سے وضو کریں کیسے آنسو آئے ہیں حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں جو آدمی سب سے پہلے میرے پاس اطلاع لے کر آیا توبہ کی قبولیت کی جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب اس کے حوالے کر دیا خوشی میں کیسے خوش ہوئے یہ لوگ لیکن اس طرح کی غلطیاں انسانوں سے کیوں ہو جاتی ہیں صحابہ سے نہیں کہہ رہا ہوں عام انسانوں کے لیے اس کے لیے عام انسانوں کو سنایا گیا یا ایوہ الذین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اور سچوں کے ساتھ رہو دو چیزیں ہیں ایک ہے انسان کو معلومات ہو جائیں علم آ جائے وہ مطالعے سے بھی آ سکتا ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے دوسرا ہے کہ انسان کو تقوا نصیب ہو جائے اس کے لیے قرآن کا یہ ضابطہ یاد رکھیے کون آس جب تک وہ تقوی والوں کے ساتھ نہیں رہے گا اس کو تقوا نصیب نہیں ہوگا پوری زندگی تڑپتا رہے گا کہ سارے لوگ سنت پر عمل کر رہے ہیں میں نہیں کیوں نہیں کر رہا ہوں مگر کر نہیں پائے گا بس سوچتے سوچتے ہی مر جائے گا اس کو نصیب نہیں ہوگا عمل کرنا كان ومن حولهم من يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کیا سوال یہ ہے کہ یہ جنگ تو ہوئی نہیں صحابہ گئے اور واپس آ گئے اتنی ڈانٹ کیوں تھی جانا ہے جو نہیں جائے وہ منافق ہے آج پہچان ہوگی اب یہاں سے آگے بتایا گیا دو وجہ تھی ایک وجہ تو یہ کہ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام تھا جو آدمی کہے کہ میں مومن ہوں اور ثواب کا طلبگار ہوں سوال یہ ہے کہ پھر یہ ثواب لے کے اور دوسری بات یہ کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جا رہے تھے بس اچھا عمر اس عمر میں اونٹ کے اوپر اتنا لمبا سفر کرنا کبھی آپ نے سفر کیا اونٹ کے اوپر دو چار قدم جب وہ چلتا ہے نا تو پھر کیسے آدمی پر حالات آتے ہیں جب ایک قدم اٹھاتا ہے نیچے گر گر کے اٹھتا ہے آدمی تو قیامت نظر آتی ہے یہ اتنا لمبا سفر کرنا کے اوپر اور اس عمر میں اللہ کے حبیب جب جا رہے ہیں تو کوئی اللہ سے محبت کرے اللہ کے دین سے محبت کرے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو اور پھر گھر میں بیٹھا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ماکانلیہمدینہ نہیں تھا جائز مدینہ والوں کے لیے ومن خلا اور ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کے ارد گرد ہیں مدینہ والوں کے ارد گرد من الارا دیہاتیوں میں سے ان تخل عن رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہیں تھا جائز ان کے لیے کیا اللہ ولاب خوشی ہیں مان نفسی اور نہیں تھا جائز ان کے لیے کہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو ان نفس ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گھروں میں بیٹھے رہیں اچھے اچھے کھانے کھائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں اونٹ پر بیٹھ کر اتنا لمبا سفر فرمائے یہ کون سی محبت ہے یہ کون سا ایمان ہے اس لیے یہ سخت حکم دیا جا رہا تھا یہ امتحان تھا محبت کا اور دوسری کیا بات کہ ثواب اتنا بڑا ہے کہ اس کام سے کوئی پیچھے رہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کیسا ایمان ہے اس کا کہ کہتا ہے کہ مجھے میں ثواب کا طلبگار ہوں اتنا بڑا ثواب کا موقع اور گھر بیٹھا ہوا کیا ثواب ہے ذالک کا لا نہ ظمأ یہ بات اس وجہ سے ہے لا سری بھی ان ہوں اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں لایو نہیں پہنچتی ہے ان کو زم پیاس ولا والا اور تھکاوٹ والا اور ان بھوک فی سبیل للہ اللہ کے راستے میں آہا پیاس لگتی ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا بھوک لگتی ہے ہمارے یہاں پیاس اور بھوک اکٹھی ہوتی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پیاس کا تعلق زیادہ تھکاوٹ سے ہے آدمی تھکتا ہے راستے میں اس کو سب سے پہلے پیاس لگتی ہے پھر بھوک لگتی ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نہیں لگتی ہے پیاس نہیں لگتی ہے بھوک نہیں لگتی ہے تھکاوٹ مگر کیا ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے ولا یہ ہونا اور نہیں کراس کرتے ہیں یہ موتیان کوئی کراس کرنے کی جگہ یغیز زل جو کراس کرنا کافروں کو غصہ دلاتا ہے جب یہ راستہ چلتے ہیں اور لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں ان کے لباس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نافرمانوں کو غصہ آتا ہے اچھا یہ بلنا جا رہے ہیں ولا ينالون بلا من عدو اور نہیں حاصل کرتے ہیں یہ دشمن سے لیلن کوئی حاصل کرنے کی چیز کچھ نہیں چھینتے جو چھینتے ہیں چھیننے کی چیز یعنی ان تمام باتوں کے اوپر جب بھی پیاس لگتی ہے جب بھی بھوک لگتی ہے جب بھی ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے پیاس لگنا بھوک لگنا تھکنا یہ تو کوئی نیکی کے کام نہیں ایک آدمی کہ جی مجھے پیاس لگی اس پر کتنی نیکیاں ملیں گی دوسرا کہ مجھے بھوک لگی اس پر کتنی نیکیاں ملیں گی میں آج بڑا تھکا اس پر کتنی نیکیاں ملیں گی اور میں ایک علاقے سے گزرا تھا اللہ کے دشمنوں نے مجھے دیکھا دانت پیس رہے تھے کہ اچھا یہ جا رہا ہے یہاں سے اور میں نے دشمن سے کچھ چھینا تھا مال اس مال کے چھیننے پر مجھے کتنی نیکیاں ملیں یہ عام مقام پر کوئی نیکی نہیں مگر اللہ کے راستے میں اللہ کتب لہم بھی عمل صالح مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی اس کے بدلے میں عمل صالح ایک نیک عمل لکھیا جاتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے غصہ کوئی ہوا نیکی اس کے کھاتے میں لکھی گئی مال کسی کا چھینا اس کے کھاتے میں نیکی لکھی گئی بھوک لگی پیاس لگی تھکاوٹ ہوئی اس کے کھاتے میں نیکی لکھی گئی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے نیکوکاروں کے اجر کو یہ اجر دینے کا طریقہ ہے ولا ولا ولا ينفقون يقطعون واديا اور سنو اس راستے میں آدمی روٹی کھاتا ہے اس پر نیکی پانی پیتا ہے اس پر نیکی کسی کے پاس تھوڑا سا اپنا راشن ہے اس راشن میں سے خود کھائے یا کسی کو کھلا دے خود کھائے اس میں بھی شامل کسی کو کھلا دے کسی کو پانی پلا دے خود پی لیے کچھ بھی کرے ولا ينفقون اور نہیں خرچ کرتے وہ نفقتن خرچ کا بنیادی معنی تو وہی کہ اللہ کے راستے میں دے دے لیکن اپنے لیے جو کرے گا وہ بھی اس میں شامل ہے صغیرتن تھوڑا خرچ ہو ولا کبیرتن اور نہ بڑا خرچ ولا یقتعون اور نہیں کراس کرتے ہیں وہ وادی کسی وادی کو الا مگر کتب لهم لکھا جاتا ہے ان کے لیے کیا لکھا جاتا ہے اوپر گزر چکا عمل صالح ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے اللہ اکبر کیا مقام ہے اس راستے کا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے ان کو ان کے ان بہترین کاموں کا کام یعملون جو وہ کیا کرتے تھے عام لوگ تو اس مقام سے گزر جائیں گے لیکن جرامل پڑے ہوئے لوگوں کو اشکال ہوگا احسن اس میں تفضیل ہے کہ اللہ ان کاموں کا بدلہ دے جو سب سے اچھے ہیں تو جو کم اچھے ہیں ان کا بدلہ نہیں ملے گا ایک تو یہ جواب دیا گیا کہ اس میں تفضیل معنی میں اس میں فائل کے ہیں اسی لیے ترجمہ کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دے ان کے اچھے اچھے کاموں کا اور دوسرا یہ کہ احسن کا تعلق جزا سے ہے عمل سے نہیں جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں اللہ ان کا بدلا ان کو بہترین دے یعنی کام سے کئی کئی گنا بڑھ کر کے بدلا دے یہ ایسی سخت ترغیب دی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہ شاید کوئی گھر ہی نہیں رہے گا اور ایسا ہو بھی گیا لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ فلاں محاذ پر سب لوگ جمع ہو جاؤ کہیں جانا ہے فلاں محاذ پر جانا ہے اتنا ہی فرمایا سارے جاؤ کوئی پیچھے نہ رہے ایسی تاکید نہیں فرمائی تھی لیکن جو اوپر کی ڈانٹے اور یہ ترغیبیں تھیں تو آپ نماز میں تشریف لائے تو چند بڈھے بڈھے اور بیمار نظر آئے سوائے ان کے کوئی پوچھا کہاں گئے کہا سب کے سب پہنچ گئے فلاں مقام کے اوپر آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں جانا ضروری ہے سب چلے گئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ترغیب دی اور کس طرح پیچھے رہنے والوں کو ڈانٹ پلائی اس کے اوپر اگلا حکم نازل ہوا فرمایا یوں تو گھروں سے سارے چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سب نکل جائیں اللہ کے راستے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن دین کی بقا ضروری ہے دین کو باقی رکھنا ضروری ہے ایک طبقہ جائے ادھر ایک طبقہ گھر کے اندر رہے اور رہ کر کے علم دین حاصل کرے تاکہ نئی نسل کو دین منتقل ہو سکے اور یہ جو دین حاصل کریں گے یہ بھی کم درجہ والے نہیں ہیں یہ تو ایک بہت بڑے مشن کو انجام دے رہے ہیں ایک طبقہ سے دین لیتے ہیں اگلے کو پہنچاتے ہیں اگلا ان سے لیتا ہے اگلے کو پہنچاتا ہے اگر یہ طبقہ نہ ہو تو تیسرا طبقہ کھڑا ہوگا ان کو دین کا علم ہی نہیں ہوگا وہ چاہیں گے پوچھیں قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے مگر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا وہ چاہیں گے وراثت کے اوپر اللہ کے قانون کے مطابق عمل کریں مگر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً اور نہیں ہے مومن ایسے لِيَنْفِرُوا كَافَّةً کہ سارے کے سارے نکل جائیں سارے نہ نکلو کچھ رہو وہ دین حاصل کرو یوں رکنے کے لیے نہیں کہا جا رہا دین ہار آگے فلولا نفرا تو کیوں نہیں ہوا کہ نکلتا میں فرقہ دن ہر ایک بڑی جماعت میں سے منہم ہوں ان میں سے ایک گرو فرقہ کے مانا بڑا طبقہ پا اس میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی کچھ گھر رہتے اور کچھ کچھ گھر میں رہ کر کے علم حاصل کرتے کچھ نکل جاتے لیے تفقہ دین تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں اللہ کے دین کے بارے میں اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو رجعوا رجا جبکہ وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس اللہ ہُم یا تاکہ وہ بھی بچ جائیں ان کاموں سے جن سے بچنا ضروری ہے یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا اس کے دو طریقے سے ترجمہ ہوئے اور دونوں مقصود ہیں یعنی کہ یا یہ ہے یا یہ ہے لئے تفقہ حوفی تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں کون کرے گھر میں رہنے والے کریں یا راستے میں جانے والے کریں کون کرے دونوں تفسیریں کی گئیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اگر اللہ کے حبیب مدینہ میں ہیں تو ایک طبقہ جائے ایک مدینہ میں رہے اور دین حاصل کرے رہنے والا یہ تفقہ فی الدین تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور ظاہری طور پر آیت سے یہی مراد معلوم ہوتی ہے ولیون قَوْمَهُمْ اور وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں کب جب قوم ان کی طرف لوٹ کر کے واپس آئے جانے والے واپس آئے اور دوسری تفسیر لیے تفقہ ہوتا کہ دین کی سمجھ حاصل کریں وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ جائیں میدان میں جائیں عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے یہی تفسیر مناسب ہے پوچھا کیوں فرمایا اس لیے کہ ہمارے ہاں تو جب کوئی مشکل مسئلہ پھنس جاتا ہے کہیں حل نہیں ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان علماء سے پوچھو تو جتنے بڑے علماء ہیں وہ سب کے سب تو سرحدوں پر ملتے ہیں اس لیے یہی مناسب ہے کہ تاکہ یہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں جو گھروں سے نکلے ولیون قَوْمَهُمْ اور یہ اپنی قوم کو آگاہ کریں کبھی اذا رجا الیہم جب ان کے پاس واپس پلٹ کر کے جائیں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کے دفتر تعلیمات کی پیشانی پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين اتنا جملہ لکھا ہوا ہے دونوں مراد ہیں اگر جانے والے مراد ہوں تو شاید ہیں اس گوروں کا زمانہ تھا تو شیخ الہند چلے گئے ان کے ساتھ ان کے سارے شاگرد چلے گئے جو انہوں نے دین کی سمجھ حاصل کی وہ پیچھے رہنے والے تھوڑے کر سکتے تھے اور اگر پیچھے رہنے والے مراد ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہوگا کہ سارا طبقہ نہ نکلے بلکہ ایک طبقہ صرف دین کی سمجھ حاصل کرے اور یہ طبقہ بھی کسی سے کم نہیں ہے انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ وہ دین حاصل کرے اور نئی نسل کو پہنچائے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کہیں کہ نئی نسل کو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے علم تجوید ہے سارے علوم کا یہی حال ہے میں صرف ایک مثال کے لیے کہتا ہوں علم تجوید عین یہاں سے نکالو غین وہاں سے نکالو قاف وہاں سے نکالو تا کو ایسے بولو تا کو ایسے بولو ہیں آپ عربوں کو لکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ تا لکھتے ہیں ٹی ایچ سے حدیث حدیث ٹی ایچ ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ہم سا کہتے ہیں اس طرح وہ سا نہیں کہہ رہے ہیں ان کا کوئی اور انداز ہے اس کے بولنے کا اب یہ کتابوں کے اندر سارا لکھا ہوا ہو کہ عین ادھر سے نکلتی ہے اور غین ادھر سے نکلتی ہے اور کوئی آپ کو بتانے والا نہ ہو تو یقینی طور پر آپ جو عین نکالیں گے وہ عین بس اللہ اس کا حافظ ہے وہ کیسے نکلے گی ایک جگہ میں پہنچا وہاں ایک صاحب اصل میں بنیادی طور پر وہ کاتب ہیں تو لیکن وہ لوگوں کو تجوید پڑھانے کا بھی ان کو شوق ہو گیا تو انہوں نے تجوید کی ایک کتاب حفظ کر لی اس کے بعد لوگوں کو تجوید پڑھا رہے تھے بہت پرانی بات ہے میں اب تک طالب علم تھا تو میں بھی جا کر بیٹھ گیا اور علم کا ذہن جو ہوتا ہے وہ آپ کا احساس ہے کیسا کہ کسی کو چھیڑنا کسی کو دیکھنا اس کی کمی نکالنا تو میں بیٹھ گیا تو وہ بےچارے لگے پڑھانے تو لکھی ہوئی تھی انہوں نے سورہ فاتحہ اس دن وہ تجوید مکمل کرا چکے تھے اور جو ان کے پڑھنے والے تھے وہ قاری بن چکے تھے تو انہوں نے نہ بدو لکھا ہوا تھا کہنے لگے کہ دیکھو عین کو نکالنا یہاں سے اب بولو نہ بدو ابھی تو میرے سے ہنسی نکل گئی دوسرے دن بےچارے پڑھانے نہیں آئے وہ سمجھ گئے ذہین آدمی تھے کہ بھائی میں پڑھا کچھ رہا ہوں بول کچھ رہا ہوں لکھ کچھ رہا ہوں یہ تو وہ طبقہ ہی پڑھائے گا جو سیکھے گا وہ دوسروں کو سکھائے گا اور یہی حال تفسیر کا ہے یہی حال حدیث کا ہے یہی حال وراثت کا ہے تمام علوم کا یہی حال ہے گھر بیٹھے اگر پڑھ لیتے تو قرآن نازل ہو جاتا ہے ایک پہاڑ کے اوپر عرب کے لوگ ان سے بہتر کوئی عربی جانتا تھا خود دیندار ہو جاتے خود قرآن پڑھ لیتے لیکن اللہ نے اپنے آخری پیمبر کو بھیجا اور پیمبر کے کام بتائے علیہم الکتاب والحکمہ متوزہ ویزکیہم اور وہاں میں نے چاروں کی مثالیں پیش کی تھیں کہ لوگوں نے بغیر معلم کی کوشش کی مگر نہیں سمجھ پائے یہاں تک کہ صحابہ کو غلطیاں لگیں حدیث کے سمجھنے میں بھی لگیں قرآن کے سمجھنے میں بھی لگیں اور تزکیہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ وہ آپ اپنے طور پر تزکیہ کرنے لگیں کیسا تزکیہ ہوگا ایک آدمی نکل گیا اپنا تزکیہ کرنے کے لیے بس عبادت کروں گا اللہ اللہ کروں گا بزرگ بن جاؤں گا اپنا تزکیہ ہو جائے گا تذکیہ کر رہا تھا بچارہ کہیں پتھر بچھایا اس پر نماز لگا پڑھنے تو ایک چوہا بار بار تنگ کر رہا تھا غصہ آیا سلام پھر پتھر مر گیا نے کہا و میں تو نکلا تھا اپنا تذکیہ کرنے کے لیے میرے سے تو ایک جاندار چیز مر گئی قتل ہو گیا مرڈر ہو گیا اب کیا کروں بہت دکھی ہوا بہت رویا اب اس کو چادر میں باندھ لیا اپنے ساتھ کہ چلو جب کبھی کسی منزل پر پہنچوں گا تو پوچھوں گا کسی سے کیا کروں لیکن یہ ساتھ رہے گا تو اس کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا توبہ کرتا رہوں گا اب دو بھائی نکلے تھے ایک پڑھنے کے لیے ایک یہ نکلا تھا تزکیہ کرنے کے لیے یہ جو بغیر کسی مزکی کے تزکیہ کر رہا تھا جب بارہ سال کے بعد واپس آیا تو پوچھا بھائی نے تو نے کیا کیا اس نے بتایا اپنی کارگزاری کہ میں نے یہ کام کیا اس طرح تزکیہ کیا اس نے کہا بے وقوع تیری تو ایک بھی نماز نہیں ہوئی مردے چوئے کو اپنے ساتھ باندھا ہوا نماز ورنہ پھر اس طرح تزکیے ہو جاتے ہیں سب چیزوں کے لیے ایک طبقے کا ضروری ہے کہ وہ علم دین کو حاصل بھی کرے اور اس کو اگلی نسل کی طرف منتقل بھی کرے ورنہ علم مر جائے گا تو پھر جو نئی نسل کھڑی ہوگی دین کے لیے قربانیاں دینا چاہے گی مگر کس بات پر دے گی ان کے سامنے کوئی مشن نہیں کوئی پلان ہی نہیں ہوگا وہ بے سر کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے یا پاتل فیکم غلظا سورت مکمل ہوئی آخر میں ہوں تو کیا کیا جاتا ہے کہ پورے مضمون کا نچوڑ کیا جاتا ہے اور یہ سورت نچوڑ پیش کرے گی سورہ انفال کا بھی اور اس سورہ سورہ برات کا بھی چونکہ دونوں ملی ہوئی ہیں تو نچوڑ کیا ہے ایمان والوں تم نے کلمہ پڑا ہے تم نے بہت بڑی ذمہ داری لی ہے اب تمہارا کام ہے خود دین پر قائم رہنا اور دین کی دعوت دیتے جانا اور اگر دین کی دعوت میں کوئی تم سے ٹکرا جائے اور آگے کے لوگوں کو دین کی دعوت نہ دینے دے تو پھر اس سے ٹکرا جانا اور اس کی ترتیب کیا رہے گی آپ نے سنا کہ مشرق سے مغرب تک ایمان والے پر ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنا تو اس نے فوراً ٹکٹ لی مغرب پہنچ گیا کہتا ہے پہلے وہاں سے شروع کروں گا فرمایا نہیں اس کی ترتیب سنو یا ایوہ الذین آمنو ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو قاتل الذین یلونکم جنگ کرو تم ان لوگوں سے الذین یلونکم جو تمہارے ساتھ پاس ہیں جو ملے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ من الکفار جو قریب ہیں تمہارے من الکفار منکروں میں سے اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے ترتیب ہونی چاہیے یک بعد دیگرے یک کے بعد دیگرے ورنہ آگے بڑھ جائے گا پیچھے کا کام نہیں کرے گا تو اس کا کام پیچھے سے ٹھپ ہوتا چلا جائے گا ول یجدو فیکم فیق اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر گلزا سختی دین کے معاملے میں سختی عام دنیا کے معاملے میں نہیں اخلاق تمہارے برے نہ ہوں کردار برے نہ ہوں بلکہ دین کا معاملہ آئے کوئی کہے یار روزانہ روزے روزے آج نہ رکھو کوئی بات نہیں ہے دونوں مل کر کھاتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے اس کا نہیں غلزہ تمہارا مزاج اور تمہارا طور طریقہ ایسا ہو کسی کو کہنے کی ہمت نہ ہو جرت نہ ہو کوئی کہے یار چلو ساتھ مل کر کے ہم نے روح افزا بھی پیا اور کولڈ ڈرنک بھی پی اور پتا نہیں کیا کیا جوس بھی پیا اور چلو شراب بھی پی لیتے ہیں مل کر کے نہیں نہیں تمہارا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ کسی کو ہمت ہی نہ ہو یہ کہنے کی کوئی کہے یار ملے جلے رہتے ہیں میں بے پردہ رہتی ہوں تو تم بھی میرے ساتھ ویسے ہی رہ جائیں نہیں تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو یہ کہنے کی ہمت ہی نہ ہو ایک فارسی بزرگ کا قصہ لکھا ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئے تھے بیٹا پڑھتا تھا تو دیکھا وہ کاندرو کے دکان کی نان وہاں رکھی اس نے کہا یہ کہاں سے آئی یہ تو بے برکت روٹی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پکی ہوگی کس کس نے اس کو دیکھا ہوگا گھر کی روٹی آپ خود کیوں نہیں بنائی تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں لائی مگر میرا ساتھی لاتا جو روم پارٹنر ہے تو باپ ناراض ہو کر واپس آ گیا کہ تو اتنا کمزور ہو گیا کہ تیرے کمرے میں رہنے والے کو ہمت ہو گئی کہ بازار سے خرید کر روٹیاں لے آئے بے برکت روٹیاں تو اپنے ایمان کی بنیاد پر ایسا روب نہیں بنا سکا کہ وہ سوچ بھی نہ سکتا ایسا غلزہ یہ ہے مطلب مَعَ الْمُتَّقِينَ اور ایمان والو دوسرا سبق اس صورت سے یہ ملا جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ تو منافقوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایوکم کون ہے تم میں سے زیادت ہو جس کو زیادہ کیا ہو اس صورت میں ایمان ایمان کے اعتبار سے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے فَزَادَتْ زیادت تو صورت بڑھا دیتی ہے ان کو ایمان کے اعتبار سے وہ ہوں گے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسَا زیادہ کرتی ہے صورت ان کو گندگی میں الا رِجْسِهِمْ ان کی پرانی گندگی کے ساتھ پہلے سے گندے تھے صورت نازل ہوئی اور زیادہ نفرت ہوئی قرآن کی اور گندے ہوئے وَمَا تُوَهُمْ كُفَّا كَافِرُونَ یہ ایسے لوگ ہیں کہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ انکار ہی کرنے والے ہوتے ہیں یہ دوسری بات بتا دی اوپر بتایا تھا کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہے تقوی کیسے نصیب ہوتا ہے کہا اس کے لیے قرآن کی محبت چاہیے اس کی عظمت چاہیے کہ جب قرآن پڑھے تو آپ کا ایمان بڑھتا رہے ورنہ وہ طبقہ بھی دیکھ لو جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دل صاف نہیں جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کے گند میں اضافہ ہوتا ہے اولا یارنفیب عام مرتن و مرۃ اور ان لوگوں کو پھر کہیں سے سبق بھی نہیں حاصل ہوتا یہ طبقہ جو دل کا بیمار ہے کیا یہ غور نہیں کرتا انہم یفتنون کہ وہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں آزمائے جاتے ہیں فی کل عامن ہر سال مرتن و مرتین کبھی ایک مرتبہ کبھی دو مرتبہ کیسے آزمائے جاتے ہیں کبھی ایکسپوز ہوتے ہیں سب کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں کبھی ان کی کوئی بات پکڑی جاتی ہے اس کے اوپر ان سے بات پرس ہوتی ہے تو ملا یا مگر پھر بھی توبہ نہیں کرتے ولا هم یزک اور وہ نصیحت حاصل بھی نہیں کرتے بلکہ اتنے پھر انسان دور ہوتا ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ نو بتاتی ہے کیا وہی مَا ان سُورَةً سورہ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت بعضهم الى بعض ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہی نازل ہو گئی تو دیکھتے ہیں ان میں سے بعض بعض کی جانب اور پھر کیا کہتے ہیں حالیہ يَرَاكُمْ مِنْ نَاحَدْ کیا دیکھ رہا ہے تم کو کوئی اور جب کہا کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تم منصرفو پھر وہ پلٹ جاتے ہیں ہیں جموں والے کیا کہ درکی لگاتے ہیں وہیں سے بھاگو یار پیچھے سے صرف اللہ قلوبہم فرمایا یہ بھاگے تھوڑے دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں اور آخری بات اے ساری دنیا کے انسانوں میں نے اپنے محترم و شفیق پیمبر تمہارے بیچ میں بھیج دیے ہیں تمہاری بہت زیادہ ہمدردی کرنے والے تمہارا بہت زیادہ درد رکھنے والے اب اس کا بیڑا پار ہوگا جو ان پر ایمان لائے گا لقد جا کم یقیناً آ چکے تمہارے پاس رسول من انفسکم وہ رسول جو تمہارے میں سے ہیں تمہارے نفسوں میں سے تمہاری برادری کے ہیں تمہارے خاندان کے ہیں تمہاری جنس کے انسانوں میں سے ہیں عزیز علیہ گراں ہوتی ہے ان کے ماں یہ بات تم جو تم کو مشقت میں ڈال دے اور ماں مصریہ بنا کر ترجمہ کریں تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گراں گزرتا ہے اللہ اکبر مصیبت تم پر آتی ہے تکلیف ان کو ہوتی ہے آپ کیا فرماتے ہیں سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا کوئی جانور نکلے گا تم کو ڈس لے گا ڈسے گا تم کو تکلیف مجھ کو ہوگی آپ نے فرمایا ہڈی سے آپ اپنے گندگی کی جگہ کو پیشاب پخانے کے بعد صاف نہیں کرنا اس سے زخمی ہو جاؤ گے زخمی تم ہوگے تکلیف مجھے ہوگی اللہ عزیز الحی ہی گرا ہے ان کے اوپر ماں تم تمہارا مشقت میں پڑھنا حریص علیکم وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں بہت زیادہ تڑپ رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو ایمان نصیب ہو جائے اور جن کو ایمان نصیب ہو جائے بالمؤمنین رعوف الرحیم ایمان والوں کے ساتھ تو وہ رعوف بہت نرمی کرنے والے ہیں رحیم بار بار مہربان ہیں میں نے توجہ نہیں دلائی جان بوجھ کر کے یہ مقام آ رہا ہے اس صورت میں چند مقام ایسے آئے کہ شرک پسند طبیعتوں کے منہ میں پانی آ گیا انہوں نے کہا دیکھو یہاں پر کہا گیا ہے واللہ و رسول و حق مائیں ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو خوش کریں یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی لفظ میں بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ سلم نعوذ باللہ اللہ اور رسول رسول ایک ہی ہے یہ الگ الگ دو ہستیاں نہیں ہیں ایک ہی ہیں استغفر اللہ اس سے یہ لازم آیا یا اس سے یہ لازم آیا کہ جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا جس نے اللہ کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا یہ ناممکن ہے کہ کوئی کہے کہ میرے سے اللہ کو راضی ہے رسول راضی نہیں کوئی کہے کہ میرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہے اللہ راضی نہیں اللہ کے پکڑوں کو چھڑائیں گے محمد محمد کے پکڑوں کو چھڑائے گا کون نوز باللہ کہ اللہ نے پکڑ لیا لیکن حضور نے فرمایا نہیں میں راضی ہوں میں چھڑا دوں گا جس سے اللہ ناراض اس سے اس کے حبیب ناراض اور جس سے اللہ کے حبیب خوش اس سے اللہ خوش اسی طرح یہ موقع بھی آیا انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی صفت رعوف اللہ کی صفت رحیم تو اللہ کے نبی کی صفت بھی ہے رعوف اور رحیم اس کا مطلب دونوں کی برابر صفتیں ہیں جس معنی میں اللہ رحیم ہے جس معنی میں اللہ رعوف ہے کیا اسی معنی میں اللہ کے حبیب بھی رعوف الرحیم ہے تو پھر تو اللہ اور اس کے حبیب ہو ہی ایک گئے تو پھر دو مرتبہ یہ پڑھ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بار کہنے کی کیا ضرورت ہے نوز باللہ اس سے یہ لازم آتا ہے کیوں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا جو صفات اپنے لیے ہیں کئی مقام پر وہ صفتیں انسانوں کے لیے نہیں پیدا کی انسانوں کے لیے نہیں بیان فرمائیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان ویسے ہی ہیں جیسے اللہ دہر کے اندر فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا بجان لا سمیعا بصیرا ہم نے انسان کو کیا بنایا سمیع بنایا اور بصیر بنایا تو کیا باللہ جس طرح اللہ سمیع ہے اس طرح بندے بھی سمیع ہیں جس طرح اللہ بصیر ہے اس طرح بندے بھی بصیر ہیں اللہ کو وہ صفت اللہ کی اپنی ہے اور بندوں کو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی ہے اللہ اور معنی میں رعوف الرحیم ہے اس کے حبیب اور معنی میں رعوف الرحیم ہے اور یہی لفظ تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہو چکا تو کیا پھر ان کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ جو حضرت موسیٰ ہے وہی اللہ ہے جو اللہ ہے وہی حضرت موسیٰ ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی شدی اگر تم مرتبوں کا فرق نہیں کرے گا اللہ اللہ ہے اس کے حبیب اس کے حبیب ہیں بندہ بندہ ہے ہاں اللہ اللہ ہے اگر رب ہاں، رب ربن وہی تنزل ہاں، رب رب ہے اگرچہ وہ آسمان دنیا پر تجلی فرمائے وَالْعَبْدُ عَبْدٌ اور بندہ بندہ ہے اگرچہ وہ عرش معلہ پر بھی پہنچے بندہ بندہ رہتا ہے فرق مراتب ہے فائن بس اگر وہ مموڑے اب بھی اتنا کچھ سنایا گیا تو آخری پیغام دے دیجیے تھو کل ہس بھی اللہ آپ فرما دیجیے اللہ میرے لیے کافی ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے علیہ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا وہ رب العرش العظیم اور وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے صدق اللہ مولانا العظیم